امت کی ضرورت اللہ تعالی بڑے فضل والے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دوسروں پر فضیلت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فضیلتوں کو تسلیم کرنا ایمان اور عقل کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں آیت الکرسی کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے پس جو اس آیت مبارکہ سے یاری لگاتا ہے وہ بھی طرح طرح کی فضیلتیں پاتا ہے آیت الکرسی کا ایک لقب ولیت اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ولی اللہ تعالیٰ کی پیاری اور اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آئیے سعادت سمجھ کر پوری آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں اللہ الہ الا الحی القیوم